حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے مگر جب اس کی اجازت ہو اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے اور اس عورت نے اس کے حکم کے بغیر اس کی کمائی سے جو کچھ خرچ کیا تو یقیناً اس کا آدھا آجر اس خاون کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستر